جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ عمر نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر انسان اس پر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا سنو اگر تم ایسا کہہ رہے ہو تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے عمر سے بہتر کسی آدمی پر سورج طلوع نہیں ہوا جامع ترمزی حدیث نمبر تین ہزار چھ سو چوراسی یہ حدیث صحیح ہے